ہیں کہ مردے سنتے ہیں پھر تم مردے اور زندے برابر ہو گئے کہ نہیں پھر تو برابر ہو گئے اب ذرا غور کر لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں تو پھر تو اور بھی برابر ہو گئے اور اللہ فرماتے ہیں کہ مردے اور زندے آپس میں برابر نہیں اسی طرح اس بات کی وضاحت بھی اللہ تعالی نے فرمائی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اب اللہ کی چاہت کا تمہیں کیا پتا ہے کہ کب اللہ کی چاہت کے کب اللہ سنائے گا یہ پتا ہے کسی کو لیکن عام قانون کیا ہے اے اللہ تمہاری تمہاری مشیت تمہارا ارادہ تو ہمیں معلوم ہو نہیں لیکن پروردگار آدم عام قاعدہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور عام قاعدہ یہ ہے کہ تو کسی کو سنا نہیں سکتا یعنی اے انسان تم آرام سے بیٹھ جاؤ تم نہیں سنا سکتے ہو میں جب چاہتا ہوں تو سنا دیتا ہوں اب اللہ کی چاہت کا کس کو علم ہے کہ آج فلان تاریخ کو فلان ٹائم پہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ سنا دیتا ہے لہذا میں چل کر فلان سے بات کرتا ہوں پتا ہے کسی کو کسی کو بھی پتا نہیں اور یہ بات کہ بھائی اس میں تو سنانے کی بات ہے سننے کی بات نہیں ہے بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ انشاءاللہ اس کا جواب آ رہا ہے دلائل سے اس اس کا متوڑ جواب دیں گے انشاءاللہ یہ لوگوں کو آدمی جب ڈوب رہا ہونا تو اس کو تینکے کا بھی سہارا ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس قرآن تو ہے نہیں یہ لوگ قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں عوام کو اس لیے گمراہ کیا ہے کہ دوسری کتابوں میں پسایا ہوا ہے ان کو عقیدوں کے اندر بزرگوں کی باتیں داخل کرتے ہیں فلان بزرگ نے یہ فرمایا فلان بزرگ نے یہ فرمایا لیکن جب توحیدی لوگ اللہ پر عاشق لوگ موحد لوگ جب قرآن سناتے ہیں تو یہ لوگ اس میں کیڑی نکالتے ہیں دیکھو یہاں تو سنانے کی نفی ہے سننے کی نفی تو نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا دیکھ لیں بہت ساری آیات ہیں اور دلائل ہیں وہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ سنانا اصل ہے سننا فرا ہے علماء لکھتے ہیں جس میں سنانے کی نفی ہو گئی تو سننے کی نفی خود بخود ہو گئی قرآن کریم سورہ نمل آیت نمبر اسی میں فرماتے ہیں انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع السم الدعاء اذا ولو مدبرین ترجمہ بے شک میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اب ایمان سے کہو جب رسول اللہ نہیں سنا سکتا تو تو سنا دے گا جب اللہ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ تو نہیں سنا سکتا ایمان سے کہو جب رسول اللہ نہیں سنا سکتا تو دوسرا کوئی مائی کلال ہوگا جو سنا سکے گا یہ عام لوگوں سے کہتے جاؤ قبروں سے مانگو اللہ اکبر سارے عوام کے شرک کا بوجھ ان من گڑت باتوں والا مولیوں کے اوپر ہوگا دلیل نمبر تین سورت روم آیت نمبر باون میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ ترجمہ بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پکار جب کہ وہ پیٹ دے کر یعنی تو مردوں کو بھی نہیں سنا سکتا اور جو شخص بہرا ہو اور اس کا تمہاری طرف پیٹ ہو وہ جب سامنے آ رہا ہو تو پھر تمہاری منہ کی حرکت دے کر وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ بول رہا ہے لیکن بہرا آدمی اگر پیٹ پیر کر اس طرف جا رہا ہو تو تو اس کو سنا سکتا ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تینوں آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مزید باب افعال کے سیغے لائے ہیں جس کا معنی ہے کسی اور کو سنانا تو بیچارے ہمارے نادان بھائی عوام کے دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مردے سنتے نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ تو ان کو نہیں سنا سکتا ان بیچاروں کا خیال ہے کہ ویسے مردے بذات خود سنتے تو ہیں مگر کوئی سنا نہیں سکتا یعنی نفی سما کی ہے یعنی نفی سما کی نفی نہیں بلکہ اسما کی نفی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ویسے تو نہیں سنا سکتا وہ خود سنتے ہیں سمجھ گئے میری بات کو ان کا خیال یہ ہے یار لوگوں کا یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سنانے کی نفی آئی ہے سننے کی نفی نہیں آئی لہٰذا وہ سنتے تو ہیں مگر ہمیں اللہ فرما رہا ہے کہ تو نہیں سنا سکتا ویسے وہ سنتے ہیں اس کا پہلا جواب دیکھو اگر ہم فرض کر لیں کہ واقعی آیت کا معنی یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو ویسے وہ سنتے ہیں لیکن تم نہیں سنا سکتے ہو تو ایمان سے کہو آیت نمل اسی نمبر اور آیت روم بہاون باون نمبر پر ذرا دوبارہ نظر ڈالیں آیتوں کے اندر اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے نمبر ایک تو مردوں کو نہیں سنا سکتے تم بہروں کو نہیں سنا سکتے انہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو بھی تو نہیں سنا سکتا اور بہروں کو بھی تو نہیں سنا سکتا یہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں لیکن تم نہیں سنا سکتے تو ذرا ان آیت میں دوسری چیز پر غور کرو اگر ان بیچاروں کی بات صحیح ہے تو پھر تو آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو اگرچہ وہ بذات خود سنتے ہیں اور تم بہروں کو نہیں سنا سکتے ہو اگرچہ وہ بذات خود سنتے ایمان سے کہو بہرے سنتے ہیں تو پھر یہ بات کہاں پہنچ گئی <laughs> ان لوگوں کا عقل اتنا سا ہے اس لیے کہ مشرق ہمیشہ کے لیے کم عقل ہوتا ہے یہ شرک کے لیے لوگوں کو لاتے ہیں اس لیے شرک کی طرف بلاتے ہیں اس لیے ان کی عقل اور ان کی مت ماری گئی ہے دوسرا جواب علامہ سعد الدین تفتازانی شرح مقاصد جلد دو نمبر ایک سو تریس پر دیتے ہیں اس انہوں نے باقاعدہ یہی اعتراض اور اس کا یہی جواب نقل کیا ہے اللہ رحم فرمائے علماء پر ان کو پتا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہر آئندہ آنے والی نسل شرک کی طرف بڑھتی ہے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہود اور نصارہ سے متاثر ہو کر کفر میں چلے جاتے ہیں پہلے سے ان کو پتا تھا کہ یہ اعتراض نکالیں گے یہ اعتراض نکالیں گے یہ اعتراض نکالیں گے وہ لکھتے ہیں فی لأن الإنسان لا يسمع ما يقوله بقدرته واختياره بغیر قدرته تعالی فاذا انتفى الاسماء من العبد فبقي اسماء الله تعالی وذلك لا خلاف بين احد فالله سبحانه يسمع الاشجار والاشجار آگے لکھتے ہیں وقد انتفا من العبد وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے اعتراض کرنے والے نہیں جانتے کہ نزاع سما میں ہے اور اصل اسماع یعنی سنانی کی نفی ہو گئی ہے تو فرا یعنی سما سننی کی نفی بطریق اولا ہو گئی جب اللہ نے فرمایا کہ تو سنا نہیں سکتا جب سنانا نہ ہو تو سننا ہوتا ہے دیکھو میری آواز تم سنتے ہو نا ہاں۔ سنتے ہو کہ نہیں یہ کیسے سنتے ہو میں سناتا ہوں نا جب بھی تم سنتے ہو اگر میں نہ سناؤں تو تم سنتے ہو نہیں اس کا مقصد یہ ہے اصل سنانا ہے جب میں خاموش ہو جاؤں اب تم کچھ سنتے ہو کچھ بھی نہیں سنتے اصل چیز ہے سنانا جب اللہ نے اصل کی نفی کر دی تو فرا جو ہے سننا وہ تو اس کی فرا ہے اس کی نفی خود بخود ہو گئی کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر محض اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے اپنی بات کسی کو نہیں سنا سکتا جب بندے کے سنانی کی نفی ہو گئی کہ بندہ سنا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کا سنانا باقی رہ گیا اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ بطور خر کے عادت پتھروں کو بھی اور درختوں کو بھی سنا سکتا ہے لیکن جھگڑا اس پر اللہ کے سنانے پر تو جھگڑا نہیں ہے اللہ اگر اس کتاب کو سنانا چاہے تو بھی سنا سکتا ہے اللہ اگر اس مائک کو سنانا چاہے تو بھی سنا سکتا ہے اللہ اگر اس لکڑی کو سنانا چاہے تو بھی وہ تو الگ بات ہے بات انسانوں کے سنانے کی ہے تو وہ تو جیسے سنانا چاہے سنا سکتے ہیں اور جسے نہ سنانا چاہے تو تمام دنیا کے لوگ بھی نہیں سنا سکتے لیکن بات ہے انسانوں کی سننی کی انسان نہیں سنا سکتا جب نہیں سنا سکتا تو مردے نہیں سن سکتے اب یہ بات تمام فقہائے کرام اور اکابر علماء دیوبند اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب نے ان ہی آیات سے نفی سمائے موتا پہ دلیل پکڑی ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس میں سنانے کی نفی ہے سننے کی نفی نہیں اس کے تو ہم نے دو جواب دے دیے تیسرا جواب جو سب سے زیادہ پسندیدہ جواب ہے وہ یہ ہے کہ تمام فقہاء امت آگے ان کی تحریرات آ رہی ہیں انشاءاللہ اور تمام علماء دیوبند ان کے بھی حوالے آ رہے ہیں اور ہماری اور آپ لوگوں کی والدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب نے ان ہی آیات سے سننے کی نفی پر دلیل پکڑ لیا ہے یہ سب کہتے ہیں کہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اسما کی نفی ہے سما کی نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ یار لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں گویا کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام امت کے فقہا بھی غلطی پر ہیں وہ نہیں سمجھے اور تمام علماء دیوبند بھی غلطی پر ہیں وہ بھی نہیں سمجھے اور غلط استدلال کیا اور امی عائشہ بھی قرآن کو نہیں سمجھ رہی تھی اور یہ لوگ بہت زیادہ سمجھنے والے نکلے آپ تک تقریباً کتنے دلائل میں نے سنا دیے تین تین آیات اب چوتھی آیت دیکھ لیں سورہ فاتر آیت نمبر تیرہ چودہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قتمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم اگر صرف ان دو آیتوں پر غور کیا جائے جو میں نے ابھی سنا دیے فاتر کی تیرہ چودہ خدا کی قسم تمام دنیا کی لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے لیکن افسوس مسلمانوں کو بھکایا گیا ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا گیا ان کے سامنے مولویوں کی باتیں رکھی گئیں ان کے سامنے بزرگوں کی اقوال رکھے گئے ان کے سامنے من گڑت قصے اور کہانیاں رکھے گئے اگر ان کے سامنے قرآن رکھ دو تو ساری بات صاف ہو جائے گی ایمان سے کہو ساری دنیا کے لوگوں سے سب سے عظیم کتاب کس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اب ان آیت کا ترجمہ ذرا سمپل ترجمہ سن لو اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ولیوں کو پکارتے ہو پیغمبروں کو پکارتے ہو فرشتوں کو پکارتے ہو جنات کو پکارتے ہو بتوں کو پکارتے ہو کسی ولی کا جسہ بنا کر بتوے سے پتھر نہیں ہوتا بت بلکہ بت کسی ولی کی شکل ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جن جن کو جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کجور کی گٹڑی پر پردہ کے بھی مالک نہیں کتنی پکی بات ہے اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کجور کے گٹلی پر پردہ کے بھی مالک کجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس پر ایک بڑی سا پردہ ہوتا ہے سفید دیکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تو وہ بھی نہیں یعنی ان کے پاس کوئی اختیار اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنتے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اگر تو ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اب قرآن نے کتنا صاف کہا اب کسی بزرگ کے قول کی ضرورت اب کسی مولوی کی تشریح کی ضرورت اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں جب ہمارے اللہ نے فرمایا کہ نہیں سنتے تو ہمارا ایمان ہے کہ مردے نہیں سنتے آگے لکھتے ہیں لو سمیڑ مست لکوم اگر بالفرض فرض والتقدیر محال تقدیر لو وہاں آتا ہے جا امکان لو سمیڑو اگر بالفرض فرض محال وہ مردے سن بھی لیں تو تمہارا کام نہیں کر سکتے یعنی سنتے تو نہیں ہیں لیکن اگر بالفرض فرض تم سمجھتے ہو کہ سنتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جن کے پاس کھجور کی گٹڑی کے اوپر سفید پردے کا اختیار نہیں ہے اگر وہ سن بھی لے تو تمہارا کیا کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر اور اللہ فرماتے ہیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے دیکھو جو تم ان کو پکارتے ہو تدعونا پکارتے ہو اے فلان بزرگ مجھے میری مدد کرو پہنچ جاؤ اے فلانیا بابا رو رسے گا پٹان لو کہتے ہیں اب اللہ جل جلال نے اس پکار کو شرک کہا کہتے ہیں کم وہ قیامت کے دن تمہاری اس شرک کا انکار کریں گے دیکھو اللہ نے پکارنے کو کیا کہا شرک کہا کتنی پکی بات ہے مگر افسوس عوام کو قرآن سے دور رکھا گیا دیگر کتابوں میں پسایا گیا ہر پارٹی والے نے ایک اپ الگ اپنی دستور اور منشور لکھ دی اور عوام کو تھما دی جو بھی پارٹی بنتی ہے یہ ہمارا دستور اور منشور ہے وہ لوگوں کو تھما دیتے ہیں تبلیغی حضرات نکل آئے چودویں صدی کے اندر انہوں نے لوگوں کو فضائل مال تھما دیا کسی نے خلاصہ قیدانی تھما دیا کسی نے رشید البیان تھما دیا کسی نے تذکرت الاولیاء لوگوں کو دے دی کسی نے کوئی کتاب کسی نے المحنت المفنت کو لوگوں کے حوالے کیا کہ یہ عقیدے کی کتاب ہے ہم کہتے ہیں کہ عقیدی کی کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن عقیدے کی کتاب ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب یہ تورات سے بھی اونچی یہ انجیل سے بھی اونچی یہ زبور سے بھی اونچی یہ سو صحیفوں سے بھی اونچی یہ فقہ سے بھی اونچی یہ حدیث سے بھی اونچی اور تو اور تمام کائنات سے قرآن کریم اونچی کتاب ہے اس کو پکڑ لو اس کو پڑھ لو ساری بیماریوں کا شفا ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں ولا کا مسل خبیر یہ کتنی پکی بات ہے اور تجھے کوئی ایسی خبر نہیں دے گا جیسے اللہ خبیر خبر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے کہا کہ جن کو پکارتے ہو ان کو کجور کی گٹڑی پر پردے کا کبھی اختیار نہیں اور میں نے کہا کہ مردے سنتے نہیں اور میں نے کہا کہ اگر وہ سن لیں تو تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتے اور میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہاری پکار یعنی شرک سے وہ انکار کریں گے اب آخر میں کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو میں نے کی ولا او مثل خبیر اور تجھے کوئی ایسی خبر نہیں دے گا جیسے اللہ دیتا ہے اللہ فرماتے یہ میں نے کہا میری طرف صاف بات کوئی نہیں کہہ سکتا یہ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں جی ہمارے بریلی علماء بہت صاف بات کہہ دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ دیوبندی بہت صاف بات کہہ دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی تبلیغی بڑے کڑے کی بات کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح پکی بات کہنے والا کوئی نہیں لیکن افسوس کی بات ہے مشرقین مکہ کے کچھ رشتہ دار آج کے مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہ آیات تو سب بتوں اور پتروں کی مورتیوں کے بارے میں ہیں اللہ اکبر بس پھر لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو جی فلان عال مملئی صاحب اتنی پگڑی ہے جی اس کی اتنا پیٹ ہے جی اس کا اور سفید کپڑے پہنے بہت بزرگ آدمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ بتوں کے بارے میں ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مولوی نہیں مشرقین مکہ کا رشتہ دار ہے کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن سامنے پڑا ہوا ہے یہ مولوی نہیں یہ مشرقین مکہ کا رشتہ دار ہے قرآن نے بتوں کی پکار سے منع کیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں پتھر کی مورتیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ارے اولیاء اور بزرگ ان کے بارے میں تو نہیں کہا وہ تو سنتے ہیں اللہ اکبر دنیا میں کسی قوم اور فرد نے کسی پتھر کی مورتی کی عبادت اس لیے کبھی نہیں کی کہ یہ صرف بت ہے اور اس کو بت وہ سمجھ رہے تھے کسی نے بھی پتھر کی عبادت اس حیثیت سے نہیں کی ہے کہ یہ پتھر ہے اور یہ بت ہے بلکہ یہ سارے بت کسی گزرے ہوئے ان کے محبوب شخصیت یا ولی یا نبی وغیرہ کی یادگار ہوا کرتے تھے قرآن نے کہا ہے سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوس ویعوق ونسرام جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی کہ اے لوگوں اولیاء کو چھوڑ دو ان کی پوجا پاٹ مت کرو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو وہ سننے والا ہے مردے جتنے ہیں وہ گزر گئے ہیں وہ تمہاری کچھ نہیں کر سکتے تمہیں اگر مدد چاہیے تو وہ اللہ کرے گا تجھے اگر جنت چاہیے تو اللہ سے مانگو تمہیں اگر خیر چاہیے تو اللہ سے مانگو تمہیں اگر شر سے بچ بچنا ہو تو اس سے دعا مانگو انہوں نے کہا لا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوس ویعوق اے لوگو ان کے مولویوں نے کہا اس وقت کے بے دین مولوی اس وقت کے مشرق مولوی نے کہا اور ود اور سوا اور یغوق اور یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا لوگوں کو کہا ولا تذرن خبردار خبردار علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں یہ تمہارے عقیدہ کو بگاڑنے والے ہیں خبردار اپنے بزرگوں ود اور سوا اور یعوق اور یغوس اور نصر بزرگوں کو مت چھوڑنا یہ ان کی بھول تھی اور آج کے لوگوں کی بھول بھی یہی ہے مگر لوگوں کو قرآن کا پتہ نہیں اگر لوگوں کو قرآن کا پتہ چلا تو آج کے مولوی کے پیچھے شاید وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو یہ تو سارا کا سارا شرک سے بھرا ہوا مولوی ہے سارے نہیں جو مشرق ہیں اللہ اکبر بخاری شریف جلدو صفحہ نمبر سات سو بتیس میں امام بخاری لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے قوم نوح اور اس کے بعد مشرقین مکہ میں ان کے نام کے مشہور بتے کن کے نام کے ان بزرگوں کے نام کے لیکن حقیقت میں یہ قوم نوح میں نیک لوگ گزرے ہوئے تھے بخاری نے بھی کہا کہ وہ پتھر اور یہ بت قرآن نے بھی کہا کہ یہ پتھر یہ بت یہ ویسے بت نہیں تھے نیک لوگ گزرے تھے ان کی تصویریں بنائی تھی اور یہ لوگ ان کو پوچھتے تھے اور ان سے مانگتے تھے جس طرح کہ آج کل ہندو لوگ جو بت کے سامنے کڑا ہوتا ہے تو تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ پتھر کا پتلا ہے یہ اس کو پوچھتا ہے نہیں اس کا خیال یہ ہے کہ سری رات سری کرشن کی تصویر ہے اور یہ فلان بابا نانک کی تصویر ہے میں جب اس کو پوچھتا ہوں تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے اور وہ مجھے نوازتا ہے اور یہی عقیدہ آج کے مسلمان کا بھی ہے صرف ہندو اور مسلمان کا نام کا فرق ہے وہ جو مشہور قصہ ہے کہ کوئی ہندو منسٹر مسلمانوں کے عرص میں آیا تھا اس نے جب مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ قبر کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں اور یوں ان کے سامنے کڑے ہیں آج جی کرتے ہیں تو اس ہندو منسٹر میں آخر میں بیان میں کہا کہ آج مجھے پتا چلا کہ مسلمان اور ہندو تو ایک ہے کیوں وہ اس نے کہا کہ صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کھڑی کو پوجتے ہیں تم پڑی کو پوجتے ہو فرق صرف اتنا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے بت کو پوجتے ہیں اور تم پڑے ہوئے کو خبر تو پڑا ہوا ہوتا ہے نا اور بت جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اس نے کہا مسلمان اور ہم ایک ہیں شکر ہے ہمارے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کھڑی کو پوجتے ہیں اور تم پڑی کو پوجتے ہو شرم نہیں آتی کہ ہندو نہیں کہا کہ تم ہماری طرح ہو اور ہندو بھی نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ تم انہی کی طرح ہو زیادہ فرق نہیں ہے تھوڑا سا فرق ہے نام کا اللہ اللہ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ مشرقین اپنے معبودوں کے بارے میں کہا کرتے تھے ہا الا شفا عند اللہ کہ یہ بت یہ معبود اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے ایمان سے کہو پتھر بھی شفاعت کرتا ہے ان کا خیال تھا کہ اولیاء کے جسے ہیں وہ ولیوں کو پوچھتے تھے حقیقت میں جس طرح کی ہندو لوگ بتوں کے سامنے کڑے ہیں مگر کسی ہندو سے تم پوچھ لو کہ بھائی یہ پتھر کی مورتی ہے وہ تمہیں کہے گا نہیں یہ فلان بابا کی تصویر ہے کسی انسان کا نام لے کر کے کسی ولی اور بزرگ کا نام ان کے عقیدے میں جو ان کا بزرگ ہوگا اس کا نام لے کر کے اس کی طرف یہ پتھر کی مورتی منسوب کرے گا اب اس سورہ فاتر کے اندر ذرا ایک لفظ پر اپنی نگاہیں مرکوز کر لو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیتیں تو بتوں کے لیے ہیں ہم نے بتایا کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ وہ بت نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام بخاری کا حوالہ بھی دیا اور قرآن کے شفا عند اللہ کا حوالہ بھی دیا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے تو ہم نے بتا دیا کہ شفاعت پتر نہیں کرتے بلکہ وہ کسی ولی کے <coughs> تصویر تھی اب اس آیت پر ایک اور نقطے میں غور کر لو اللہ فرماتے ہیں قیامت ابھی شرک کہ وہ جس کو تم پوچھتے ہو وہ قیامت کے دن تمہاری شرک یعنی پکار کا انکار کریں گے اب ذرا غور کرو کیا پتھر کی بت یا مٹی کی مورتیاں روز قیامت میں انکار کریں گی قیامت کے دن انکار کرنے والا انسان ہوگا وہ کوئی ولی ہوگا وہ ان مشرقوں کو سامنے لا کر آ کر کے کہے گا کہ میں تمہاری پکار کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے تم جس کو پکار دیتے ان کو ڈھونڈو میں نے نہیں سنی تمہاری پکار نہ تمہاری عبادت کا میں قائل ہوں کیا انکار کرنا زویل وقول کی صفت نہیں ہے انکار پتھر کرتے ہیں یا انسان کرتے ہیں قیامت کے دن پتھر اٹھیں گے یا انسان اٹھیں گے انسان اٹھیں گے اس لیے اس آیت میں صاف فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارے پکارو مرنے کے بعد جہاں سے بھی پکارو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور غیر اللہ کی پکار کو اس آیت کریمہ نے صاف شرک کہا اب جو جی یہ فلانی گا اے فلانا فلانا ایسا کرو یہ سارا کا سارا کیا ٹہرتا ہے پانچویں آیت دیکھو اللہ کی پاک کتاب کی پاک آیت سورہ احقاف آیت نمبر پانچ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءِ وكانوا بعبادتهم كافرين قران دا بتا ستا د توحید سنت د کیسټو په مرکز اسلامی کیسټ هاوس د باندې بازار جانګيري کې هر سات د مدینه مسجد سره پخوا کې د جناب فتح الله صاحب سره ملاويږي او د دینه علاوه بعد د دین تقارو کیسټ هم تاسو لا د دې دکان